نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سرفتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سارے جہاں کو کر بو بلا کرو سیتے نبی کے میں ماتم بپا کرو سیتے نبی کے میں ماتم بپا کرو شیکی مجلس میں جو آئے گا بخشوں کی سنت پائے گا مجلس میں جو آئے گا بخشوں کی سند پائے گا جو علی والا کہلائے گا صرف جنت میں وہ جائے گا مجلس میں آ کے خلد کی مجلس میں آ کے خلد کی قیمت ادا کرو نبی کے غم میں ماتم بپا کرو نبی کے غم میں ماتم بپا کرو جس پہ تقبیر کو ناز ہے جو محمد کی دم ساز ہے جس پہ تقبیر کو ناز ہے جو محمد کی دم ساز ہے عرش تک جس کی پرواز ہے صرف ماتم کی آواز ہے ماتم کیا کرو سدا ماتم کیا کرو سدا ماتم کیا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو شاہدی کی عجب شان ہے وارث کل ایمان ہے سے کل ایمان ہے یہ محمد کا فرمان ہے یہ نواسا میری جان ہے میری خوشی یہی ہے تم میری خوشی یہی ہے تم میری خوشی یہی ہے تم اسے وفا کرو نبی کے غم میں ماتم با کرو صرف نبی کے غم میں ماتم بپا کرو ان کے نوکر ہیں سب ان سو جان ان سے افضل ہے کوئی کہاں نوکر ہے سب ان سو جان ان سے افضل ہے کوئی کہاں ان کی جاگیر ہے دو جہاں کہہ رہے ہیں زمین آسمان بس ان کا نام لے کے بس ان کا نام لے کے بس ان کا نام لے کے جہاں میں جیا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو بھی لیتے ہیں شمس و کمر ان کے دربار سے نور کی لیتے ہیں شمس و ان کے دربار سے نور کی اس کا در جلوے دیکھے یہاں رشک کرنے لگا تور بھی اس در سے بھیک ملتی اس در سے بھیک ملتی اس در سے بھیک ملتی رہے یہ دعا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو لیتی ہے خود زندگی ان کے پرچم کے سائے تلے سانس لیتی ہے خود زندگی ان کے پرچم کے سائے تلے وہی پہنچے ہیں منزل پہ جو ان کے نقشے قدم پر چلے شاہ امم کے نقشے شاہ امم کے نقشے قدم پر چلا کر ایک مسافر تھا ہر نفس ساتھ تھی تیرگی شام کا ایک مسافر تھا ہر نفس ساتھ تھی تیرگی کی چوکٹ پہ جب آ گیا روشنی ہم سفر ہو گئی ہر کی طرح سے اپنا ہر کی طرح سے اپنا مقدم کرو جیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو کربلا سے جو ہٹ کر چلے دن احمد سے کٹ کر چلے کربلا سے جو ہٹ کر چلے دن احمد سے کر چلے کتنے حصوں میں بٹ کر چلے تم ایسے بے زمیروں سے تم ایسے بے ضمیروں سے بچ کر رہا کرو نبی کے غم میں ماتم بپا کرو نبی کے غم میں ماتم بپا کرو روشنی جس کا جزدان ہے کربلا ایسا قرآن ہے روشنی جس کا جزدان ہے کربلا ایسا قرآن ہے جس کے بازو قلم ہو گئے کربلا اس کا دیوان ہے آیات کربلا کی آیا کیا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بپا کرو کربلا کا عجب نام ہے خاص ہوتے ہوئے عام ہے کربلا کا عجب نام ہے خاص ہوتے ہوئے عام پاک بھی جس کی احرام ہے لوگو طواف عرضے لوگو طواف عرضے معلہ کیا کرو نبی کے میں ماتم بپا کرو ستیں نبی کے غم میں ماتم بپا کرو دیکھو گوہر کا جاہو حشم شاعر حق پرستار ہے شاعر حق ہے لوگ کہتے ہیں اس کا قلم سچ لفظوں کی تلوار ہے گوہر کی طرح کفر پہ گوہر کی طرح کفر پہ گوہر کی طرح کفر پہ ہم کرو سر نبی کے غم میں ماتم بفا کرو سیتے نبی کے غم میں ماتم بفا کرو سارے جہاں کو وقفے سارے جہاں کو وقفے کر بو بھلا کرو سر نبی کے غم میں ماتم بپا کرو